کہمس نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہا اور مسجد کے قریب جگہ بھی خالی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اس کے بعد ہمیں یہ بات اچھی بھی نہ لگتی کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیس